درو شریف پڑھا اللهم يا رب لك الحمد كما لا ينبغي بالجلال وجهك وعظيم السلطان اللهم لك الحمد لا تحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك اللهم لك الحمد بما حفظتنا ولك الحمد بما اكرمتنا ولك الحمد بما شرفتنا ولك الحمد بما عافيتنا ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالمعافاه في الاهل والمال اللهم لك الحمد كما أنت عبده فصل وسلم على سيدنا محمد كما أنت عبده وافعل بنا ما أنت عبده فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الكلب لك وأن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك اللهم إنا نشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا عزيز يا غفار يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم واقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك كما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ابدا ما ابقيتنا اللهم اجعله الوارث منا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل الجنه هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا ولا يرحمنا يا ارحم الراحمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تجعلنا معذبا للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله ہماری گناہوں کو معاف مولا قصوروار ہے اے اللہ بڑے گنہگار ہیں بڑے باقی ہیں بڑے مجرم ہیں اے اللہ ہر علی تیری نعمتی تیری نعمتیں ہم پر بارش کی قطروں کی طرح برستی رہی ہے اللہ تیرا انعامات تیری مہربانیاں ہم پر ہر گھڑی آتی رہی لیکن مولا ہم نے بڑی نافرمانیاں کی ہے بڑی بغاوتیں کی ہے بڑی نمک حرامی کی ہے ہم بڑے بے وفا ہیں میرے مولا اے اللہ لیکن آپ بڑے معاف کرنے والے بڑے رحم کرنے والے ہیں آپ نے اپنی قرآن میں اپنا پیغام اپنے نبی کے ذریعے سے اپنے بندوں کو سنایا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اے میرے پیارے پیغمبر میرے بندوں کو میرا یہ پیغام پہنچا دو میرے گنہ گار بندے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا اے اے اللہ اللہ بے شک ہمارے گناہ ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے اور بارش کے پتروں سے بھی زیادہ ہے اور درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے اور رات اور دین کی عدد سے بھی زیادہ ہے لیکن میرے مولا تیری رحمت اس سے زیادہ بڑی ہوئی ہے ہے کہ میری رحمت میرے مدد پر سبقت کر گئی ہے اے میرے مولا اے وسیع رحمت والے ہمارے گناہوں کو معاف اللہ ہم کو معاف کر دے گناہوں کی پاداش کے نتیجے میں دنیا میں بڑے بڑے اخبار سے دو چار ہو رہی ہے میرے پیارے علیہ السلام وسلام کی امت گناہوں کی پاداش میں دنیا میں بھگت رہی ہے کتنوں کو کاٹا گیا کتنوں کو مارا گیا اللہ دکانیں مکانے گئی اے کریم ماتا ہم نے ہمارے پاؤں پر خود ہی کلہاڑا مارا ہے اے میرے آقا تیرے سامنے آج ہاتھ پھیلا کر توبہ کرنے آئے ہیں اے میرے مولا آپ اس مجلس میں ہماری مفرت فرما دے ہے ہماری مفرت فرما دے ہماری مفرت فرما دے جب آنا آنا جب امبر امر ہو سفر روپنا سفر روکن معصوما بولا پینا مانا بولا مانا بولا مسودا اے میری مولا ہمیں بھائی کو پھانسی واپس نہ لوٹا ہمیں معاف کروا ایسا معاف کرنے کے قابل نہیں پھر بھی معاف کرتا ہے ایسا ایسا کیا کرے مولا زمانے پہ زمانے کے اخبار ایسے بن چکے ہیں ایک نظر اٹھتی ہے اور ہزاروں گنا مولا ہو جاتے ہیں سنا کر کے ندامت ہوتی ہے توبہ کرتے ہیں پھر توبہ ٹوٹ جاتی ہے اے میرے مولا میرے نبی علی السلام و سلام کے زمانے سے چودہ سو سال بہت دور بعد میں پیدا ہوئے ہیں اے میرے مولا قیامت کا زمانہ ہے ہر صبح نیا کتنا وجود میں آتا ہے ہر شام نیا کتنا وجود میں آتا ہے مولا جائے تو کہا جائے جائے تو کہا جائے ہمارے لیے میرے مولا میرے رحمت کے سوا کوئی مدد نہیں ہے ارے وسیع احمد والے ارے وسیم احمد والے اپنے دریائے رحمت کے تو میں ہمارے گناہ کو معاف فرما دے مولا معاف فرما فرما دے مولا پاک دے گناہوں کی نفرت دلوں میں پیدا فرما دے گناہوں سے بچنا اپنے کرم سے آسان فرما دے گناہوں سے بچنا اپنے کرم سے آسان فرما دے مسلمان ماں باپ کی گود میں نے پیدا کیا مسلمان ماں کی گود میں نے پروان چڑھایا اللہ مسلمان بن کر جینا نصیب فرما دے انگلی پکڑ کر آفیت کے ساتھ اسلام پر چلا دے موت پر ہمیں چلا دے اللہ موت کے بارڈر کو ایمان کے ساتھ اسلام کے ساتھ آفیت کے ساتھ میرے میرے مولا اے میرے مولا ہمارے والدین کو معاف مان ہمارے ماں باپ کو معاف مان ہماری دنیا بیوی بچوں کو معاف مان ہمارے بھائیوں اور بہنوں کو معاف مان ہمارے متعلقین اور محسنین کو معاف مان ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو معاف ماتر اللہ پیارے نبی علیہ صلاح وسلام کی پیاری امت امت مسلمہ کو معاف ایسا یہ امت ہے جس کے لیے تیرے سارے حبیب علیہ السلام نے اپنے پر پتھر باندھے تھے آپ کے گھروں کے چولہے بجے تھے آپ کی شاہجہدیوں کی چھاتیوں کا دن خشک ہو گیا تھا آپ نے ساری قربانیاں اس امت کے لیے دی تھی یہ امت میرے نبی علیہ السلام کو بہت پیاری تھی میرے مولا اپنے نبی علیہ السلام کی لاج رکھ کر اس امت کو معاف کروا دے امت کی گاروں کو گناہوں سے سچی پکی توبہ تو توفیق کی عطا فرما دے اور مولا ان کی گناہوں کو ان کی توبہ کو قبول فرما دے توبہ کو قبول فرما دے میرے مولا دنیا میں ذلت کے دین دکھتے دیکھتے پچاس سال سال ستر سال گزر گئے اب میرے مولا عزت کے دن نکالے دے عزت کے دن نکالے عزت کے بڑوں سے نکال کر عزت کے کناروں پر نکالے میرے مولا اپنے بندوں کو ذلت سے نکال کر عزت پر دکھانے کے لیے دعوت کی کی مبارک محنت اپنی نسبت پر عطا فرمائی ہے کو اس محنت پر مشتمل فرما دے امت کے تمام طبقات کو محنت پر مشتمے فرما دے اس محنت کے لیے ہمارے سروں میں انشرا پیدا فرما دے اس محنت کے لیے جان مال کا لگانا ہمیں محبوب اور مربوط بنا دے اس کے نتیجے میں ہمارے ایمان میں حقیقت پیدا فرما دے ایمان کی فرما دے تعلق فرما دے اپنی محبت عطا فرما دے ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی آگ لگا دے اپنے کی آگ ہمارے دلوں میں بھڑکا دے ایسا کی آگ اس عشق کی آگ میں ہمارے دل سے تیرا ہر غیر نکل جائے اور ہمارے دل میں دل کی ہے تیرے سوا کوئی نہ ہو ایسی محبت عطا فرما دے اللہ نماز سے واقعی حصہ نصیب فرما دے ایک ایک مسلمان کو نماز کا حادی بنا دے نماز کا پابند بنا دے ہماری بہنوں کے اندر میں نماز کو زندہ فرما دے ہمارے بچے بچیوں میں نماز کو زندہ فرما دے میرے خیر نبی علیہ صلاح السلام کے آنکھوں کی گٹر کا سامان امت کے مہیا فرما دے صحابہ نماز نصیب فرما دے صحابہ والا ایمان نصیب فرما دے یا نبی علیہ السلام سلسلام والی نماز ہمیں نصیب فرما دے ایسا عافیت کے ساتھ ہماری جہالت کو ختم فرما دے ایسا مسئلے مسائل کو سیکھنے میں ہم علماء سے پوچھ پوچھ کر مسائل کو سیکھنے والے بنے علماء کی قدر کرنے والے بنے ہمیں علماء امت کی قدر کی توفیق کے ساتھ فرما دے اپنے بزرگوں کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق کے ساتھ فرما دے علم و عمل میں ہمیں گہرائی سے فرما دے علم و عمل کو قبول فرما دے اللہ معافیت کے ساتھ ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے ایسا ہماری غفلتوں کو معاف فرما دے اور تیرا دھیان ہمیں ہرکن نصیب فرما دے ہماری زبانوں کو تیری یاد میں رقب السان فرما دے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ایسا کھڑے بیٹھتے لیتے ہر آن ہر گھڑی تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما دے ایسا پیارے نبی علیہ السلام علیہ پیارے اللہ سے ہماری زندگیوں کو آراستہ ہمارے محلہ آج ہماری مسئلہ کے نتیجے میں ہماری بیویاں ہم سے پریشان ہمارے بچے ہم سے پریشان ماں باپ ہم سے پریشان پڑوسی ہم سے پریشان اے میرے مولا ہم دنیا میں انسانوں کی آنکھوں کا کاٹا بنا بنے ہوئے ہیں اے اے اللہ اللہ اے اللہ کے ساتھ ہمارے اندر سے ختم فرما کر پیارے اخلاق ہماری زندگیوں میں زندہ فرما دے سارے جذبات کو ختم فرما کر میرے راضی کرنے کا جذبہ اور تجھے راضی کرنے کا جذبہ ہمارے اندر میں پیدا فرما دے اح اللہ صبح کی ہو جا اللہ صبح کی روجا ہو اللہ راضی ہو جا ہم تجھے منانے آئے ہیں ہم تجھے منانے آئے ہیں آسمان و زمین کے بدلے ہو رہا غذا کے بدلے ہوئے حالات بتا رہے ہیں میرے مولا کہ تو ہم سے ناراض ہو چکا ہے تو ہم سے اٹھ گیا ہے میرے مولا اے ہمارے روکے ہوئے رب ہم تجھے بنا لے آئے ہیں میرے مولا تو مان جا تو مان جا تو مان جا اور ہم سے راضی ہو جا مولا راضی ہو جا اے میرے مولا اپنی رحمت کے آدوش میں لے لے اپنی رحمت کے آدوش میں لے لے اپنی محبت میں ہمیں بسا دے اے اللہ ہماری حفاظت کروا دے ہماری حفاظت کروا دے ہمیں اپنی پناہ نصیب کروا دے ہمارے جان کی مال کی ہمارے ایمان کی اعمال کی ہمارے سطح اور تہارت کی ہمارے نسلوں کی ایمان و اعمال کی پوری حفاظت کروا دے میں ایک جو بتیس لاکھوں کے بیچ میں زبان کی حفاظت کرتا ہے اے کری ماتا اے کری ماتا ہماری حفاظت کروا دے ظلم کی اس وادی میں ہماری حفاظت کروا دے نئی دھرم کا معاملہ فرما میںن کی نسبت پر جان مال لگانے کا جذبہ اندر میں پیدا کروا نرم کا مدد کا معاملہ کروا میں تمام پریشانیوں سے ہماری حفاظت کروا ہر پریشان حالی کی پریشان کی دور کروا ہر الجھن والے کی الجھن کو تو ہی سلجھا دے مولا تو سلجھانے والا ہے اے اللہ ہم الجھنوں میں الجھے ہوئے ہیں چوری اللہ نہیں ملتی ہے میرے مولا ہماری الجھنوں کو تو سلجھا دے ہمارے قرضداروں کے قرضوں کے ادا ہونے کی غیر سے شکل اور پیدا فرما ایسا بیمار کو صحت سپاہی کا میرا نصیب فرما مولا بیماری بھی میری نعمت ہے لیکن میری اس نعمت کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر میں طاقت نہیں ہے میرے مولا بیماری کو صحت سے بدل دے کمزوری کو قوت سے بدل دے اے اللہ کمزوری کو قوت سے بدل دے اور مولا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمیر نصیب فرما دے جن تیرے بندوں نے عمومی طور پر خصوصی طور پر اپنے خاص کام کے لیے دعائیں مانگنے کو کہا ہے ان کے مقاصد خیر میں کامیابی رسی کرنا پریشان والوں کی پریشانی کو دور اللہ تیرے بندے تیرے راستے میں جا رہے ہیں ان کے احباب سے پوری واقف ہے اور حال میں تیرے راستے میں جا رہا ہے اے اللہ تب کے کیا حالات ہے بندہ کس حال سے نکل رہا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑنا ہر ایک کو پر اپنے دل پر شاپ گزرتا ہے لیکن مولا تیرا قلم ہے اے کریم اللہ ان کے سفر کا ساتھی بن جا لائے بائے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر سر سے ہر سے ان کی حفاظت فرما ان کی مدد فرما اپنی تعلیم رائے کی شامل حال فرما ان کے گھر والوں کا بہترین خلیفہ بن جا اللہ پیچھے والوں کا بہترین خلیفہ بن جا سفر کا ساتھ ساتھی بن جا اپنی مدد کو شامل حال فرما ان کے نکلنے کو قبول فرما جہاں جہاں ان کے قدم گرے جہاں جہاں سے ان کا گزر ہو عالم کی ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بننا بہت سے بندے اپنے اپنے گھروں پر واپس جا رہے ہیں جیلوں میں سچ ندامت پیدا فرما میرے راستے میں نہ سچا کا سچا پشمان ہونا نصیب فرما ندامت نصیب فرما اور آئندہ بھی کی مولا ان کو نکلنے کے لیے آسانیاں پیدا فرما ان کے نکلنے کو قبول فرما اس اجتماع کو بھی ان کے ہاتھ قبول فرما کہنے سننے کو قبول فرما لکھنے پڑھنے کو قبول فرما خدمت والوں کی خدمت کو قبول فرما تو جانتا ہے کس نسبت میں اس مسئلے سے محنت میں لگا ہوا ہے اے اے اللہ اللہ کی محنتیں مل کر ہمارا یہ اجتماع وجود میں آیا ہے مولا اس اجتماع کو کامیاب کروا خصوصاً ہمارے اور ہمارے صوبے کے لیے اور عموماً انسانیت کے لیے عالم کی ہدایت کا ذریعہ فرما دے مولا کرنے والی ذات تو ہے ایک گٹھلی میں سے آم کا بڑا درخت تو ہی پیدا کرتا ہے ہمارے کہنے سننے کو ذریعہ بنا کر عالم کی ہدایت کا فیصلہ فرما کرم کا معاملہ فرما ایسا خدمت والوں کی خدمت کو قبول فرما جان مال لگانے والوں کو قبول فرما اللہ کسی کو محروم نہ فرما کسی کو محروم نہ فرما کسی کو محروم نہ فرما اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی اس خیر کے اندر میں حصے دار فرما اور اپنے پیارے نبی علیہ صلاح والسلام کی قربانیوں کے دوپہر میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على